آج ہم ایک ایک ایسے خیال پر بات کر رہے ہیں جو شاید ہم سب کی زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے کون سا خیال یہی کہ ہم سب کچھ ایک ساتھ حاصل نہیں کر سکتے مطلب ہر کسی کے پاس وقت محدود ہے توانائی محدود ہے وسائل کم ہیں لیکن خواہشیں وہ تو بہت زیادہ ہیں یہ ایک عجیب کشمکش ہے جس کا ہم روز سامنا کرتے ہیں جی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم اکثر اس محدودیت کو ایک کمزوری یا ناکامی سمجھنے لگتے ہیں بالکل ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم سب کچھ حاصل نہیں کر پا رہے تو شاید ہم میں ہی کوئی کمی ہے جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے یہ محدودیت ہی تو ہے جو ہماری زندگی کو کیا کہتے ہیں ایک مانی اور ایک سمت دیتی ہے صحیح اور اسی گہرے نقطے کو سمجھنے کے لیے آج ہم سید جہانزیب آبدی کی کتاب ہم فکری سے ہمراہی تک کے ایک حصے کو بنیاد بنا رہے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم یہ جانیں کہ یہ محدودیت ہماری زندگی پر کیسے اثر ڈالتی ہے اور اس کے عملی اور روحانی پہلو کیا ہے اسے سمجھنا آخر ہمارے لیے اتنا ضروری کیوں ہے چلیے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں تو آئیے بنیادی خیال سے شروع کرتے ہیں کتاب کا مرکزی نقطہ ہے کہ انسان محدود ہے جب ہم یہ کہتے ہیں تو اس کا اصل مطلب کیا ہے اور یہ سمجھنا ہمارے سکون کے لیے کیوں اہم ہے دیکھیے جب کتاب کہتی ہے کہ انسان محدود ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو وسائل ہیں خاص طور پر ہمارا وقت اور ہماری توانائی وہ لامحدود نہیں ہے یعنی ایک حد ہے جی ہمارے پاس دن میں صرف چوبیس گھنٹے ہیں ہماری جسمانی اور ذہنی طاقت کی بھی ایک حد ہے اب اس حقیقت کی وجہ سے ہمیں مجبوراً انتخاب کرنا پڑتا ہے ہمیں یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ ہم اپنی یہ محدود توانائی کہاں لگائیں گے یعنی یہ محدودیت ہمیں ترجیحات پرائیورٹیز بنانے پر مجبور کرتی ہے بالکل اور یہی اس سارے تصور کی خوبصورتی ہے اگر آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے کہ آپ کے لیے کیا زیادہ اہم ہے تو آپ اپنی زندگی کو ایک مقصد دیتے ہیں اچھا میں بھاگنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ اپنی پوری توجہ ایک یا دو اہم چیزوں پر مرکوز کرتا ہے جی بالکل یہ نقطہ بہت دلچسپ ہے عام طور پر ہم محدودیت کو ایک رکاوٹ سمجھتے ہیں لیکن کتاب کا اصل پیغام یہ ہے کہ یہ ہماری سب سے بڑی طاقت بن سکتی ہے ہاں یعنی اگر ہمارے پاس لامے دود وقت اور توانائی ہوتی تو تو شاید ہم کچھ بھی نہ کر پاتے بس بھٹکتے رہتے آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے یہی تو اس کا گہرا مطلب ہے بغیر محدودیت کے زندگی میں کوئی سمت کوئی مقصد اور شاید کوئی حقیقی کامیابی ممکن ہی نہیں hmm. جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے پاس صرف ایک گھنٹہ ہے تو آپ اس کام کو پوری توجہ سے کرتے ہیں لیکن اگر آپ کو لگے کہ آپ کے پاس ہمیشہ کا وقت ہے تو آپ اسے ٹالتے رہتے ہیں یہی اصول پوری زندگی پر لاگو ہوتا ہے تو اصل کامیابی اور سکون کا تعلق ہی اس بات سے ہے کہ انسان اپنی طے کردہ ترجیحات کے مطابق عمل کرے جی اور یہ ہمیں ایک اور اہم سبق بھی سکھاتا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے آپ سب کچھ ایک ہی دن میں حاصل نہیں کر سکتے جی اور جب آپ یہ بات مان لیتے ہیں تو اصل میں یہی سمجھداری ہے آپ بے صبری اور جلد بازی سے بچ جاتے ہیں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ زندگی ایک میراتھان ہے سو میٹر کی دوڑ نہیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہی حکمت ہے ہے بالکل یہ یہ تدبر کی علامت تو ہوئی نفسیاتی اور عملی بات جو خود میں بہت گہری ہے لیکن سید جہانزیب آبدی اپنی کتاب میں اسے روحانیت سے بھی جوڑتے ہیں قرآن اور احادیث اس تصور کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں یہاں آ کر بات اور بھی گہری ہو جاتی ہے قرآن اور احادیث میں بار بار انسان کو اس کی کوشش اس کے انتخاب اور اس کی ذمہ داری کا شعور دلایا گیا ہے یعنی ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم اپنے فیصلوں کے لیے جواب دہ ہیں جی اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی توانائی اور وقت کو سوچ سمجھ کر خرچ کرنا چاہیے انہیں بے مقصد چیزوں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے تو روحانی طور پر بھی ہمیں اپنی ترجیحات واضح رکھنے کا کہا گیا ہے جی بالکل اور کتاب میں ایک بہت ہی اہم نقطہ یہ واضح کیا گیا ہے کہ دنیاوی نعمتیں اور روحانی فوائد وہ ایک ساتھ اپنی پوری شدت کے ساتھ حاصل نہیں کیے جا سکتے اچھا یہاں بھی ایک انتخاب ہے جی آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کا حتمی ہدف کیا ہے اگر آپ کی زندگی کا محور صرف دنیاوی کامیابی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ روحانی سکون میں وہ گہرائی حاصل نہ کر پائیں اور اگر اولین ترجیح روحانی ترقی ہے تو شاید کچھ دنیاوی چیزوں کو چھوڑنا پڑے صرف نظر کرنا پڑے لیکن اکثر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ روحانی ترقی کے لیے دنیا کو مکمل طور پر ترک کرنا پڑتا ہے کیا کتاب اس انتہا پسندی کی بات کرتی ہے یا توازن کی یہ بہت اہم سوال ہے کتاب توازن کی ہی بات کرتی ہے اسلام رہبانیت کا دین نہیں ہے مقصد دنیا کو چھوڑنا نہیں بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی ترجیحات کو درست رکھنا ہے یعنی دنیا کو ایک وسیلہ سمجھنا منزل نہیں بالکل جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اسے سب کچھ نہیں مل سکتا تو اس کے اخلاقی کردار پر بھی بہت گہرا اثر پڑتا ہے وہ کیسے یہ جاننا کہ سب کچھ ممکن نہیں ہمارے اخلاق تو کیسے بہتر بنا سکتا ہے جب آپ یہ حقیقت تسلیم کر لیتے ہیں تو آپ بہت سی منفی چیزوں سے خود بخود آزاد ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر غیر ضروری حسد اور لالچ سے بچ جاتے ہیں کیونکہ آپ دوسروں سے اپنا موازنہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں جی جب آپ دیکھتے ہیں کہ کسی دوسرے کے پاس کچھ ایسا ہے جو آپ کے پاس نہیں تو آپ پریشان نہیں ہوتے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ زندگی کا اصول ہے ہر کسی کو سب کچھ نہیں ملتا اس سے آپ کے اندر شکر گزاری پیدا ہوتی ہے کہ جو آپ کے پاس ہے وہ کتنا قیمتی ہے اور صبر بھی کہ اگر کوئی چیز آج نہیں ملی تو شاید اس کا وقت ابھی نہیں آیا بالکل شکر صبر اور حکمت جیسی صفات اسی سوچ سے پیدا ہوتی ہیں یہ سمجھ آپ کو سکھاتی ہے کہ دنیاوی ضروریات اور روحانی ترقی کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے تو آپ ہر چیز کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیتے ہیں اور ایک پرسکون زندگی گزارتے ہیں جی یہ روحانی تصور تو بہت گہرا ہے لیکن میں سوچ رہا تھا کہ روزمرہ کی زندگی میں یہ کیسا نظر آتا ہے کتاب میں اس پر کچھ بہت اچھی مثالیں دی گئی ہیں ہے نا جی اور وہ مثالیں اس نظریے کو بہت ٹھوس اور قابل فہم بنا دیتی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی فلسفیانہ بات نہیں بلکہ ہماری زندگی کی ایک جیتی جاگتی حقیقت ہے جیسے آئلی زندگی کی مثال ہے ایک والد یا والدہ ہیں اگر وہ اپنے کیریئر میں بہت آگے بڑھنا چاہتے ہیں دن رات کام کرتے ہیں تو اکثر انہیں اپنے بچوں کے ساتھ گزارنے والے وقت کی قربانی دینی پڑتی ہے جی یہ ایک بہت عام تضاد ہے اور اس کے برعکس اس کے برعکس جو والدین اپنے بچوں کی پرورش کو اپنی اولین ترجیح بناتے ہیں انہیں اکثر اپنے کیریئر میں کچھ موقع چھوڑنے پڑتے ہیں وہ شاید اتنی تیزی سے ترقی نہ کر پائیں تو دونوں چیزیں ایک ساتھ سو فیصد حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے جی یہ ایک انتخاب ہے اور دونوں راستوں کے اپنے فائدے ہیں اور اپنی قیمت ہے لیکن کیا یہ ہمیشہ ایک دوسرے کی قیمت پر ہی ہوتا ہے مطلب کیا ایک کامیاب کیریئر بچوں کے لیے ایک اچھا رول ماڈل نہیں بن سکتا بن سکتا ہے یہاں نقطہ سب کچھ حاصل نہ کر سکنے کا ہے کتاب یہ نہیں کہتی کہ آپ دونوں میں سے صرف ایک ہی کر سکتے ہیں وہ توازن کی بات کرتی ہے اچھا یعنی کمال کا درجہ بالکل سو فیصد کیریئر کی کامیابی اور سو فیصد خاندانی وقت ایک ساتھ ممکن نہیں آپ کو ایک توازن تلاش کرنا ہوگا اور یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کا منتخب کردہ توازن آپ کو ہر چیز کا بہترین نہیں دے سکتا کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جائے گی اور اس کمی کو قبول کرنا ہی حکمت ہے صحیح یہی اصول پھر تعلیمی زندگی پر بھی لاگو ہوتا ہے کتاب میں طالب علم کی مثال دی گئی ہے جی ایک طالب علم اگر صرف اور صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دے اور ٹاپ کرنا چاہے تو اسے کھیل یا دوسری سماجی سرگرمیوں کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے اور جو طالب علم ہر چیز میں حصہ لیتا ہے وہ ایک بہترین آل راؤنڈر تو بن سکتا ہے لیکن شاید وہ تعلیمی میدان میں وہ کمال حاصل نہ کر پائے جو صرف پڑھائی پر توجہ دینے والا کر لیتا ہے یہاں بھی انتخاب ہے کہ آپ گہرائی چاہتے ہیں یا وسعت یہاں بھی وہی سوال اٹھتا ہے کیا ایک اچھا کھلاڑی یا مقرر ایک بہتر طالب علم نہیں بن سکتا ٹیم ورک ڈسپلن یہ سب چیزیں تو پڑھائی میں بھی مدد دیتی ہیں بالکل مدد دیتی ہیں اور کتاب اس سے انکار نہیں کرتی بات پھر وہی کمال کی ہے کیا آپ ایک ہی وقت میں اولمپک لیول کے ایتھلیٹ اور اپنی یونیورسٹی کے گولڈ میڈلسٹ ہو سکتے ہیں شاید نہیں شاید نہیں کیونکہ دونوں چیزیں آپ کی پوری توانائی اور وقت مانگتی ہیں آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ اپنی توانائی کا بڑا حصہ کہاں لگائیں گے اور شادی شدہ اور غیر شادی شدہ زندگی کا تقابل بھی بہت دلچسپ ہے غیر شادی شدہ فرد کے پاس ذاتی آزادی ہوتی ہے اپنے وقت پر مکمل اختیار وہ اپنے کیریئر یا ذاتی شوق پر پوری توجہ دے سکتا ہے لیکن اس کی قیمت یہ ہے کہ وہ آئلی زندگی کے تجربات سے دور رہتا ہے جبکہ شادی کے بعد انسان کو ایک ساتھی ملتا ہے ایک خاندان بنتا ہے لیکن اس کے ساتھ ذمہ داریاں بھی آتی ہیں اور ذاتی آزادی محدود ہو جاتی ہے آپ ہر فیصلہ اکیلے نہیں کر سکتے آپ کو اپنے خاندان کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس غیر شادی شدہ فرد جیسی مکمل آزادی بھی ہے اور ایک بھرپور آئلی زندگی بھی یعنی زندگی کے کے ہر شعبے میں ہمیں کسی ایک چیز کو پانے لیے دوسری چیز کی کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑتی ہے یہ ایک مسلسل سودے بازی کا عمل ہے جی اور یہی اصول کاروباری زندگی پر بھی لاگو ہوتا ہے ایک کاروباری شخص اگر اپنا سارا وقت مالی ترقی پر لگا دے تو ممکن ہے کہ وہ اپنے خاندان اپنی صحت یا ذاتی سکون کے لیے وقت نہ نکال سکے ہم اکثر ایسے کامیاب لوگوں کی کہانیاں سنتے ہیں جو بعد میں کہتے ہیں کہ میں نے پیسہ تو بہت کمایا لیکن اپنے بچوں کو بڑا ہوتے نہیں دیکھا بالکل اور دوسری طرف جو شخص کام اور زندگی میں توازن کو زیادہ اہمیت دیتا ہے وہ شاید کاروبار میں ہر بڑے موقع سے فائدہ نہ اٹھا سکے اسے شاید کچھ بڑے سودے چھوڑنے پڑیں ہر فرد کو اپنے ہدف کے مطابق یہ انتخاب کرنا پڑتا ہے تو زندگی کے ہر شعبے میں یہ سودے بازی چلتی رہتی ہے یہ سوچ کر تھوڑی تھکاوٹ بھی ہوتی ہے کہ یہ جد و جہد کبھی ختم نہیں ہوگی hmm. کتاب اس کا جواب جنت کے تصور سے دیتی ہے جو مجھے بہت ہی خاص اور امید افزا نقطہ لگا جی یہ اس پوری گفتگو کا سب سے خوبصورت پہلو ہے کتاب واضح کرتی ہے کہ یہ محدودیت یہ تضاد یہ یا یہ یا وہ کی کیفیت صرف اس دنیا کی زندگی کے لیے ہے جنت میں زندگی کی نوعیت اس سے بالکل مختلف ہوگی بالکل وہاں کوئی محدودیت یا تضاد نہیں ہوگا جو ہم یہاں تجربہ کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ وہاں کوئی تضاد نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں آپ کو ایک چیز حاصل کرنے کے لیے دوسری کو چھوڑنا نہیں پڑے گا انسان جو چاہے گا اسے ملے گا اور ہر نعمت بغیر کسی قربانی کے دستیاب ہوگی اچھا کامیابی اور اپنے پیاروں کے ساتھ لامحدود وقت دونوں ایک ساتھ ملیں گے وہاں انسان کی خواہشات سکون خوشی سب کچھ ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے یعنی دنیا کی ساری محنت کا نام یہ ہے کہ آپ کو پھر کبھی یا یہ یا وہ نہیں کہنا پڑے گا یہ تو یہ ایک بہت طاقتور خیال ہے اسی حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں آنکھ نے نہ دیکھا کان نے نہ سنا جی تو دنیا کا یہ اصول کہ ہر چیز ایک ساتھ نہیں مل سکتی وہاں لاگو نہیں ہوتا بالکل دنیا کی یہ محدودیت اور یہ انتخاب کی مشکل جنت میں ایک خوشخبری اور راحت کے تجربے میں بدل جائے گی یہ دراصل دنیا میں کی گئی جد و جہد کیے گئے انتخاب اور صبر کا انعام ہے یہ دنیا کی نامکمل خواہشات کی تکمیل کا مقام ہے جی تو اس ساری گفتگو کا حاصل کیا ہے اگر ہم اسے سمیٹنا چاہیں تو میرے خیال میں سب سے بڑا نقطہ یہی ہے کہ اپنی محدودیت کو تسلیم کرنا مایوسی نہیں بلکہ ایک طاقتور حکمت عملی ہے یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنی زندگی کو کیسے جینا ہے بالکل درست یہ سمجھ انسان کے اعمال کو ایک بڑے مقصد سے جوڑتی ہے جب انسان جانتا ہے کہ اس کا وقت اور توانائی محدود ہے تو وہ اسے دانشمندی سے خرچ کرتا ہے وہ فضول کاموں سے بچتا ہے اور اپنی توجہ ان چیزوں پر مرکوز کرتا ہے جو واقعی اہمیت رکھتی ہیں اور یہ ہمیں ایک بہتر انسان بھی بناتی ہے جب ہم ہر چیز کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیتے ہیں تو ہم زیادہ شکر گزار زیادہ صابر اور زیادہ پرسکون ہو جاتے ہیں جی اور ہم اپنے فیصلوں کی ذمہ داری لینا سیکھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی ہمارے انتخاب کا نتیجہ ہے اور یہ شعور ہمیں با اختیار بناتا ہے اس ساری گفتگو کے بعد یہاں ایک گہرا سوال پیدا ہوتا ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے جی اگر ہم یہ مان لیں کہ ہم سب کچھ حاصل نہیں کر سکتے تو پھر ہم یہ فیصلہ کیسے کریں کہ ہمارے اس محدود وقت اور توانائی کے لائق کون سی چیزیں ہیں وہ کون سا ایک مرکزی ہدف ہے جس کے حصول کے لیے دی جانے والی ہر قربانی ہمیں قابل قبول اور بامانی محسوس ہو